الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم قل سيروا في الأرض فرما دیجئے کہ آپ زمین میں سیر کرو سم منظر پھر عبرت کی نظر سے دیکھو ان قوموں کو کہ جنہیں میں اللہ کو جھٹلایا تھا کہ کیا انجام ہوا تقسیم کرنے والوں کا کل سماوات و آپ فرما دیجیے لمن معاف سماوات و جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں سب اللہ کے لیے ہے قطب قتل الرحمہ اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے مہربانی کرنے کو ضرور ضرور تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ جین خسرو ان وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اور نقصان ان کو پہنچا ہے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بات ہو رہی تھی ولاقد استحزیہ برسل من قبل فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تسلی دلائی کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب ہوئی لوگوں نے استحضاء کیا اور پھر جس چیز کے بارے میں استحصا وہ کر رہے تھے اسی نے ان کو پکڑ لیا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ مسلاط وسلام جب ان کو ڈراتے تھے کہ اگر تو عید رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے یا فلاں فلاں گناہوں سے نہیں بچو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا وہ لوگ آگے سے مذاق بنانے کے طور پر یہ کہتے تھے عذاب اللہ ان کو نسا دکھیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر لے آؤ عذاب جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو گویا وہ مذاق بناتے انہیں اپنے ذہن کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عذاب سے ویسے ڈرایا جا رہا ہے عذاب آئے گا نہیں استحصا کر رہے تھے تو قرآن بتا رہا ہے کہ جس چیز کو وہ استحصا کر رہے تھے اسی نے ان کو پکڑ لیا یعنی ان پر عذاب آ گئے تو گویا کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی انبیاء کو لوگوں نے جٹ لایا ہے استحصا کی ہے تو آپ کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں آپ پریشان نہ ہوں اب اگلی عہد میں اسی سے متعلق بات ذکر کی کہ ان لوگوں کو اگر شک ہے خصوصاً مشرقین مکہ وغیرہ کو کہ کہاں عذاب آیا ہے ایسے ہی قرآن گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب آیا ہے تو ان قوموں کو جا کر دیکھ لیں ان علاقوں کو دیکھ لیں مدینہ طیبہ سے جو سفر شام کی طرف جو راستہ جاتا ہے سارے راستے میں یہ کنڈرات قوم سمود کے بھی آتے ہیں قوم آگ کے بھی آتے ہیں قوم شعیب کی بھی آتے ہیں تو فرمایا کل سیرو سن منظو بے فتح مقصد کہ یہ لوگ تو اس راستے کی طرف گویا چلتے ہی رہتے ہیں دیکھتے ہی رہتے ہیں ان کا تو تجارتی لین دین شام کے ساتھ تھا اور وہاں اس وقت کے لحاظ سے شام میں ہی غلہ گویا اس مقدار میں ملتا تھا کہ وہ لوگ بیچتے تھے اپنے ضرورت سے زائد ہوتا تھا یہ جو قریب قریب ان کے ہیں نظام یہ کوہ ہے یا فلاں یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے تو ان کا تو اپنا بھی کچھ نہیں تھا یہ خود تجارت کر کے یعنی خرید کر شام سے اپنے لیے ضروریات زندگی لاتے تھے کہ جائے کے ان سے یہ حجاز والے لے کر اپنا گزارا کریں تو فرمایا کہ یہ لوگ تو اکثر جاتے رہتے ہیں شام اور راستے میں دیکھیں نا ان علاقوں سے ان کا گزر ہوتا ہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی تقسیم کی ہے اور ان پر عذاب آیا ہے تو وہاں دیکھ لیں کیوں ان پر عذاب آیا ہے اور ان کی نشانیاں آج تک موجود ہیں کل سیر و منظور کئی زبان بت المقصمیر فرما دیجیے کہ آپ زمین میں پھرو پھر عبرت کی نظر سے دیکھو کئی آپ بت المقصیر کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے تقسیم کی ہے یہاں پر ایک ہی عید میں دیکھنے کا یا سیر کرنے کے مترادف لفظ لائے ہیں زمین میں چکر لگاؤ زمین میں دیکھو ایک ہی بات ہے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ سیرو فی الارض یہ عام ہے سمن ضرور یہ عبرت کی نظر سے یہ خاص ہے یعنی سیرو فی الارض میں داخل ہے تجارت کا سفر بھی سیرو فی الارض میں داخل ہے تفریح کا سفر بھی سیرو فی الارض میں داخل ہے کسی اپنے رشتہ دار کو جو دور دوسرے ملک رہتے ہیں اس کو ملنے کی غرض سے سفر کرنا وہ بھی اس میں داخل ہے لیکن نظر انظر اس سفر کو اس سیر کو کہتے ہیں کہ ایسے علاقے کو جا کے دیکھنا کہ جو معذب ہو اور عبرت کے طور پر سفر کر کے جانا رہی یہ بات علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو مقدس مقامات کا بنیت ثواب سفر کرنا ہے وہ تین ہیں مسجد مدوی مسجد حرام بیت اللہ شریف اور بیت المقدس یعنی ایسی جگہوں کا سفر کرنا کہ ان کو دیکھنے کے نیت ثواب کی ہو وہ تین ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتا ہے یا تجارت کی غرض سے جاتا ہے انہوں نے تو ایک جگہ میں جا کر بڑی سختی بھی کر دی ہے کہ اس کے علاوہ بالکل سفر جائز نہیں ہے یہ بات بھی تھوڑی سی وہ یعنی حد سے آگے چلی گئی سختی سختی میں بھی اعتدال ہے نا اللہ حافظ صاحب تو لکھتے لکھتے آگے کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بالکل سفر جائز نہیں باقی حضرات نے تو اس میں تھوڑی سی تدبیر دی ہے تھوڑی ترمیم کی ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ بغرض ثواب اس کے علاوہ اور کسی جگہ کا سفر کر کے جانا کہ فلاں مزار پر جانا ہے وہاں نذرانہ چڑھانا ہے فلانی جگہ میں منت مانی ہوتی ہے لوگوں نے کہ فلانا ہمارا کام ہو جائے تو ادھر جا کر یوں کچھ کرنا ہے چادر چڑھانی ہے یا تیل دینا ہے یا اس طرح تو یہ ثواب کا سفر نہیں یہ سب گناہ کا سفر ہے یہ شرک ہے مقصد ان کا اس سختی میں یہ تھا ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ ان تین جگہوں کے سفر کے علاوہ باقی سفر کرنا ہی ناجائز ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ حیات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شام کے اور اس علاقے کا سفر کرتے تھے وہاں سے غلے میوجات یہ چیزیں منگواتے تھے یہاں سے بعض دفعہ کوئی چیزیں ہوتی مدینہ سے تو وہاں لے جاتے تو گویا کہ سفر تجارت کا یا سفر گویا کہ کسی کو ملنے کا یا اس نیت سے کہ میری صحت صحیح ہو اور میں عبادت صحیح کر سکوں بنیت تفریح یہ سفر جائز یہ ہے ممکن ہے ثواب نہ ہو لیکن ناجائز اور گناہ نہیں ہے جیسے انہوں نے سختی کر دی تو گل فلر میں مراد عام سفر ہے زمین میں کہ آپ رشتے داروں کو ملنے جاتے ہیں تجارت کرنے جاتے ہیں یا تفریح مقصد ہے تو جواز ہے لیکن سم منظرو کے فقان عاقبت المقزمین میں جس کو قرآن آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم پر حدیث پر اتنا زیادہ اطمینان نہیں آ رہا اسے شک ہو رہا ہے یقین نہیں ہو رہا کہ ان علاقوں پر عذاب آیا بھی ہے یا نہیں تو قرآن اس کو دعوت دے رہا ہے کہ سم منظرو کے فقان عاقبت المقزمین اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو اگر بالکل نیست و نابود کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے قادر مطلب ہے لیکن ان بستیوں کو تباہ کر کے پھر بھی ان کے کھنڈرات نشانات حتیٰ کے تبوک میں آدمی جائے تو وہ سارے کلے اور ان کے وہ گھر اور وہ فلاں وزر خیبر کے جو بات ہے وہ سارے ابھی تک کافی حد تک ان کے نشانات موجود ہیں تو مقصد یہ کہ بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ نے کچھ نشانات ان کے رکھ دیے ہیں کہ ممکن ہے بعضوں کو تردد ہو کہ عذاب تو نہیں آیا تو وہ دیکھ لیں مہذب علاقوں کو کہ ان کو کیوں عذاب آیا قوم سمود کی بستی بھی اس راستے پر ہے قوم عود کی بستی بھی قوم شعیب کی بھی فرمایا سمن ضرور ہو گئی طبانات وط المغل سے جب دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی شر کیا انبیاء کے مذاق اڑائی تو ان پر عذاب آیا اور ایسا عذاب منحص القوم اس امت پر جناب نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو نہیں آئے گا کہ ساری قوم تباہ ہو جائے گی لیکن استحصا کرنے والوں کو دین کا مذاق بنانے والوں کو توہین کرنے والوں کو عذاب آئے گا وہ شخصی عذاب آئے گا وہ تباہ ہو جائے گا وہ چند تباہ ہو جائیں گے پوری قوم تباہ گویا کہ نہیں ہوگی کہ اللہ کو اپنے شاعر جس میں انبیاء بھی داخل ہیں شریعت بھی داخل ہے آسمانی علوم بھی داخل ہیں ان کی توہین اللہ کو برداشت نہیں ہے دیکھو ایک ہوتا ہے گناگار ہونا یہ الگ پہلو ہے ایک ہے کسی قانون کو نہ ماننا بس اس میں سستی ہو رہی ہے وہ حکم نہیں مانا جا رہا جیسے بہت ساری چیزیں ہم بھی کر رہے ہیں حکومت کے لحاظ سے کہ نہیں مان رہے عمل نہیں ہو رہا یہ چیز کو نہ ماننا گنا ہے لیکن ایک ہے کہ چیز کے مخالفت کرنا غداری بغاوت جس کو کہتے ہیں یہ توہین کا پہلو اس میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتے ہوئے اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے غداری کرتا ہے سرکش ہو جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اگلی عید میں آ رہا ہے کتب اعلیٰ نفس اللہ فرمایا کل بن ما فی و والارض لوگوں کو آتا ہے نبی سمجھائیں کہ یہ زمین و آسمان کس کا ہے یہ کس نے بنایا ہے زمین و آسمان کو اس کے اندر اتنی <clears throat> نعمتیں پیدا کی وہ کس نے کی اس کے اندر جو مخلوق پیدا کی وہ کس کی ہے کل اللہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا تھا زمین و آسمان ہو یا اس کے اندر جو مخلوق آباد ہو اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے کتبہ علا نفس الرحمہ اوپر معذبین کا ذکر آیا اللہ کے رسول کو نہ ماننے والوں کے عذاب کے جگہ کو بطور عبرت کے ذکر کیا تو آگے فرمایا قطب سے رنگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے مہربانی کرنے کو اور آپ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار ہو بھلے اس سے یہ گناہ بھی ہوا کہ اس نے توہین بھی کی سرکشی بھی کی بغاوت بھی کی استحصال بھی کیا ہے لیکن پھر بھی وہ سد کے دل سے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہے تو اللہ کی صفت رحمت غالب ہے صفت غزل ابو عورت رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہ محفوظ کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ میری رحمت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری رحمت غالب ہے میرے غضب کے اوپر کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جب بھی جس موقع پہ بھی جس درجے کا گناہ بھی ہو وہ معافی چاہے تو اللہ معاف کرنے والی ایک اللہ کے خان ضرور ہے بطور عبرت کے ان جگہوں کو دیکھو وہ معذب ہو گئے ان پر عذاب آیا انہوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی وہ سرکشی میں آخر دم تک رہے لیکن اگر کوئی گناہ گار اللہ سے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں اور اللہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں قرآن مجید نے اس موضوع کو بہت مقامات پر بیان کیا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل حصے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو بنائے ہیں جن میں ننانوے حصہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے ماننے والوں کے لیے وہ ننانوے حصے رحمت کے رکھے ہیں مہربانی کے انعامات کے فضل و کرم کے اور ایک حصہ رحمت کا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے جو سب پر تقسیم ہے اس ایک حصہ رحمت کو وہ جانوروں کو بھی دیا ہے کہ آپس میں جانوروں کا اپنی اولاد کے ساتھ بھی محبت اور تعلقات دیکھ لیں کہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے بچوں کو کھلائیں اپنی خیر ہے وہ اسی ایک حصہ رحمت کا کرشمہ ہے اور یہی بات کہ انسانیت کو آپس کے اندر جو اتفاق و اتحاد ہے اولاد کے ساتھ محبت رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور آپ لوگوں کو کسی کی محبت سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی کے تماشے نہیں دیکھتے ہو جو ووٹ دیتے ہیں ان کو زندہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جیت کر کے پھر ناچتے بھی ہیں یہ ان کو اپنے ان کو شیاطین کو شیاطین کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر وہ خوش ہوتے ہیں پھر ناچتے ہیں پھر کیا سے کیا تماشے ہوتے ہیں یہ وہ سارا اسی ایک حصہ رحمت کا ہے آپس میں الحب و اللہ دین کے نقطۂ نظر سے محبت وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جناب نبی اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ والے ہیں آپس میں دین کے نقطۂ نظر سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ دین کے نقطۂ نظر سے محبت ہو دنیاوی نقطۂ نظر سے محبت ہو انسانیت کی انسانیت سے محبت ہو اپنی اولاد سے ہو مال سے ہو جانوروں سے ہو دیگر اپنے بینک بیلنس یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک حصہ رحمت کا کرشمہ ہے جو پوری دنیا پر تقسیم ہے رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں ان پر غم و حضر کرتے ہیں روتے ہیں وہ سب ایک حصہ رحمت ہے کہ جس کا کافی معقول حصہ دنیا میں نظر آ رہا ہے تو ننانوے حصہ رحمت اللہ پاک آخرت میں اپنے نیک بندوں کو عطا کریں گے جو اللہ کے ماننے والے ہیں دنیا میں وہ ایک حصہ رحمت وہ عام ہے وہ مطلق ہے اس کی تقسیم کوئی خاص لوگوں خاص طبقے کے لیے نہیں ہے لیکن ننانوے ایسا رحمت جو آخرت میں ہے وہ خاص ہے اور مخصوص طبقے کو نوازنے کے لیے ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزہ ہوا اور اس میں کچھ مخالفین گرفتار ہوئے گرفتاروں میں سے کچھ بچے چھوٹے نومولود وہ خواتین ایسی بھی جو مقابلے میں آئی تھی وہ بھی گرفتار ہوئی تو ایک عورت جو جس کا بچہ چند ماہ کا تھا جیسی وہ گرفتاروں کو ایک لین ایک سائڈ میں کھڑا کیا گیا تو وہ عورت چھلانگ لگا کے اپنے اس میں موجود بنچے کو اس نے پکڑ لیا اور دودھ دینا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام کو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس ماں کو اپنے بچے پر کتنی شفقت تھی کہنا کہ یہ تو وہ اسیروں میں سے ہے اسے خیال کرنا چاہیے تھا ہماری اجازت کا وغیرہ لیکن ماں کی شفقت ان تمام چیزوں کو توڑتی ہوئی اس بچے کے اوپر کود پڑی اور بچے کو دودھ دینا شروع کیا تو فرمایا اللہ کی رحمت ماں سے کہیں زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وله ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یتعم ولا یتعم قل قل إني إني أمرت أن أكون أول من من أسلم ولا تكونن المشركين أخاف ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين صدق الله العظيم وله ما سكن في الليل والنهار اسی کی ملکیت میں ہے جس کو وہ چیز کو وہ سکون دے دے ٹھہرا دے دن میں اور رات میں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے غیر اللہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بناؤں اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے ولا یوتان اور خود کھانا نہیں کھاتے کل اتنی عمر تو ان اکون نہ من اسلم ولا تکون المشرقین آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداروں میں ہو جاؤں مسلمان بن جاؤں اور مشرقین میں نہ ہو جاؤں کل انی اخاف و نہ صحیح تو افلی عذاب یوم نازیم فرما دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کروں کہ اس دن کے عذاب سے کہ جو بہت بڑا دن آئے گا میں یسرف عنہ یوم یوں اس دن کسی سے کوئی عذاب کو نہیں پھیرا سکے گا دور نہیں کر سکے گا فقط رحمہ بس وہ جس پر اللہ رحم کرے وہ کل فوز المبین اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس سے اللہ عذاب کو دور کر دے بات ہو رہی تھی کل کے سبق میں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھنے پہچاننے کے لیے سیرو فلرز ادھر ادھر سیر کرو دیکھو ان علاقوں کو جن کو اللہ نے عذاب پہنچایا ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے تو اس سے بھی اللہ سمجھ میں آئے گا پھر اس کے بعد بتایا کل آباد اللہ سب کچھ ملکیت اللہ کی ہے زمین و آسمان میں اور اللہ کی صفت رحمت غالب ہے لہجو امن کم علاج القیامت لاری وفی سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا سب لوگ مر جائیں گے پھر قبروں سے سارے اٹھیں گے حساب و کتاب کے لیے اس دن میں جمع ہونا ہے جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ خسارے میں ہوں گے تو اللہ کی قدرت کو اللہ نے اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے سیرو فل عرض کی بات کہی ہے کہ آپ پھر دیکھو مہذب علاقوں کو پھر کیوں عذاب آیا ان کے اوپر وجہ سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ نے عذاب ان پر نازل کیا ہے اللہ کو قادر ہے جس کو جس طرح چاہے کر سکتا ہے اب کوئی لوگ تو خیر نہیں بھی کر سکتے اس زمانے میں تو ہو سکتا ہے کہ سیر آسان ہو ویزا نہیں لگتا ہو اس کا جدھر کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے اب تو حج عمرے کا ویزا بڑا مشکل ہے تو کسی اور ملک کا ویزا لگانا کوئی آسان کام ہے اول تو کسی کے پاس اتنا فالتو پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی روٹی سے اس کو بچ چکا ہے اس مہنگائی میں لیکن کسی کا بچ بھی جائے وہ جانا بھی چاہے تو اس دور میں کوئی آسان کام نہیں ہے کسی جگہ میں جا کر سیر کے لیے جانا ان مہذب علاقوں کو دیکھنا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے اگر کسی جگہ میں سیر نہیں کر سکتے ہو نہیں جا سکتے ہو وہ تو آپ جدھر رہ رہے ہیں ادھر بھی اللہ تعال کی قدرت موجود ہے اللہ تعالیٰ کے کارنامے موجود ہیں کہ کسی چیز کو اللہ نے ٹھہرایا ہوا ہے کسی چیز کو حرکت دی ہوئی ہے یہ سب اسی کی قبضے میں ہے جب جاتا ہے دن لا رہا ہے رات لا رہا ہے موسم کی تبدیلی کر رہے ہیں اور دیگر نظام تغیرات ہو رہے ہیں وفیق الشین لہو تدل اعلیٰ اللہ واحد کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فتح دے رہی ہے تو فی کل شعین لہو آیا تم تدلو اعلیٰ ان ہر چیز اپنے کام میں مصروف ہے جس کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے وہی کام بجا لا رہے ہیں تو بات یہ کہ کوئی ادھر ادھر سیر کر کے ان مہذب علاقوں کو نہیں دیکھ سکتا تو جدھر رہ رہا ہے اس میں قدرت کی ہر چیز میں غور و فکر کرے تو بھی اللہ پاک اس کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے سکون عطا کیا بہت ساری چیزیں ہیں ان کو حرکت عطا کی ہے جس میں زمین و آسمان ہوائیں وغیرہ بادل بارشیں یہ سب داخل ہیں اور اسی میں دوسرے مقام پہ سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک کی قدرت میں یہ پرندے بھی اڑتے ہیں اور تسبیح کرتے ہوئے ابتدا کرتے ہیں اڑنے کا اور پھر دیکھو معمولی سے معمولی وزن والا بھی اور بہت بڑے دس پندرہ بیس کلو وزن تک کے بھی پرندے اڑتے ہیں یہ اللہ کے سے اڑتے ہیں اس کا نام لے کر تصویر پڑھتے ہوئے اڑتے ہیں کیا غور نہیں کیا آپ لوگوں نے پرندوں کو جو آپ کے اوپر اڑتے ہیں یہ سب بستہ بعض پرندے سب بستہ اڑتے ہیں بعض تنہا اڑتے ہیں بعض منتشر اڑتے ہیں وہ اور اڑتے اڑتے اڑتے ایک مقام پر جا کر بعض پرندے رک جاتے ہیں اور ٹھہر کر وہ کوئی معائنہ کرتے ہیں یا سانس لیتے ہیں جو بھی بات ہے فرمایا کوہن میں رحمان یہ پرندے جو اڑتے اڑتے ایک خاص سطح پر پہنچ کر جا کر رک جاتے ہیں پھر کچھ دیکھتے ہیں معائنہ کرتے ہیں وہ تو وہ سمجھے نا جو پرندوں کی زبان کو سمجھتے ہیں کہ یہ پرندے اب کیا کر رہے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے یا اور سلمان علیہ السلام وسلام تو فرمائے معلوم سے کہن مل رہا وہ فضا میں جو رک جاتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں اور گرتے نہیں ہیں ان کو گرنے سے بچانے والا اللہ رب العزت ہے تو یہاں سے بھی اللہ سمجھ میں آتا ہے اب دیکھو انسان اتنا بڑا قیمتی ہے فلاں ہے سب کچھ کر رہا ہے اللہ نے اس کو توڑنے کی صلاحیت نہیں دی ہے یہ اڑنا چاہے تو نہیں نہیں اڑ سکتا اور ادھر ان چیز ان جانوروں پرندوں کو وغیرہ اللہ نے اڑنے کی صلاحیت دے دی ہے وہ اپنے ادھر ادھر جانے میں نہ ڈیزل کا مسئلہ ہے ان کا نہ پیٹرول کا نہ روڈوں کا مسئلہ ہے نہ گاڑی کا نہ کرائے کا نہ فلان اللہ کا نظام ہے نا ادھر اشرف المخلوق ہے اس کو اس لحاظ سے محتاج بنا دیا ہے وہ اس کے خاتم ان کا لذیذ گوشت کرا دیا قرآن نے پرندوں کا شکار کا اور ادھر ان کو بے نیاز بنا دیا کہ وہ جدھر چاہیں فرمایا کہ جب وہ اڑتے بڑھتے رک جاتے ہیں اللہ پاک ان کو روکتا ہے ورنہ وہ گر جائیں بک الشیم بصیر ہر چیز کو دے سو رحمان کیا اللہ کے علاوہ کوئی لشکر تمہارا ہو سکتا ہے جو تمہاری مدد کرے غور کرو جس کی قدرت اتنی محیط ہے ہر چیز میں ہر مخلوق میں ہے تو اس ذات کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے بھی توحید کا درس دینا ہے فرمایا کہ اللہ کو پہچانو وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اسی کے ملکیت میں ہے جو چیز کے زمین میں ٹھہر رہی ہے اور دن میں رات میں یا دن میں بات یہ ہے کہ جو چیز حرکت بھی کرتی ہے وہ بھی اللہ کی قدرت میں آ کے ایک وقفے ایک لمحے کے بعد ایک وقت کے بعد آ کر وہ بھی رک جاتی ہے خاص سمندر کی موجیں ہوں خواہ ان میں چلنے والی کشتیاں ہوں یا انسان خود چلنے والا ہو یا جو بھی چیز حرکت میں ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ وہ چیز پھر ایک سکون میں آ جاتی ہے اور وہ سمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے اگلی عید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ امت کو توحید کی بات سکھائیں اور یہ بتائیں کہ میرا معبود وہ ہے جو سب کچھ کو پیدا کرنے والا ہے اور سب کو کھلا رہا ہے خود اس چیز سے بے نیاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا اللہ فاطر السماوات والارض وهو ولا فرما دیجئے اے نبی کیا اللہ کے علاوہ میں بناؤں کسی اور کو دوست کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس طرح کی قدرت رکھنے والا ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے سب کو رزق دے رہا ہے پیدا کر رہا ہے سب نعمتیں مہیا کر رہا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے بات یہ ہے ایمان میں سب سے اونچی چیز توحید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے یہ سب سے اونچی پہلی ایمان کی بنیادی چیز ہے توحید کے بعد سب سے اہم چیز پھر رسالت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آپ آخری نبی ہیں اور دیگر تمام نبی علیہ السلام جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے تیسری چیز پھر یوم آخرت ہے حساب و کتاب ہے میدان حشر ہے کہ اس پر انسان کا ایمان ہو اللہ کی توحید پر ایمان نبی کی رسالت پر ایمان ان کی ہدایات کے مطابق انسان کا عمل اور فکر آخرت ہو کہ آخرت سے ڈر ہو کہ حسابوں کے بعد ہونا ہے یامل مسکان نظر رتن خی رہی ذرا اور میں یامل مسقان نظر شر رہی ذرا ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں چھپی ہوئی نہیں قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ کہ لا ولا یہ شخص آخرت میں ذرہ سی چیز بھی چھوٹی سی چھوٹی یا کوئی اس کی بڑی نیکی یا بدی ہے بہت جدو محمل حاضرہ کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اپنے سامنے اس کو حاضر پائے گا ان عمال ناموں میں اس کے سامنے موجود ہوں فرما اے نبی آپ فرما دیجئے تعارف کرائیے کہ میرا عقیدہ کیا ہے اغیر اللہ اتخذ ولیا خاطر السماوات والارض کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو کیسے دوست بنا سکتا ہوں کہ اس کو مشکل کشا یا حاجت روا یا دعاؤں کے لائق اس کو سمجھوں میرا معبود وہ ہے خاطر السماوات والارض جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا ہے وہ یتعم ولا یتعم کہ جو سب کو کھانا کھلاتا ہے اور خود کھانے سے بے نیاز ہے جو ذکر میں نا سبحان اللہ سبحان کا مانا ہے کہ اللہ پاک وہ تمام کمزوریاں جو انسان کے ساتھ متعلق مخلوق کے ساتھ متعلق ہیں کھانے کی پینے کی آرام کی تھکاوٹ کی دکھ درد کی مصیبت پریشانی کی کبھی رات خوشی کی یہ تمام جو پریشانیاں انسان کے ساتھ متعلق ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ وہ پاک ہے بے نیاز ہے وہ یوتین وہ کھانا کھلاتا ہے خود کھانے سے بے نیاز ہے یہی سورہ اخلاص کو اللہ حد کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما برداروں میں ہو جاؤں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حکم نازل ہو رہا ہے سب سے پہلے مخاطب اس کو ماننے کے جناب نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں یعنی جو عوامر نازل ہو رہے ہیں یا جو نواحی نازل ہو رہی ہیں کہ ان کاموں کو بجا لانا ہے اور ان کاموں سے بچنا ہے امر و نہیں کے سب سے پہلے مخاطب اول جناب نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ اعلان کر رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے اللہ کی بات کو ماننے والا ہوں جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے میں اس کو مان رہا ہوں اس کو بجا لا رہا ہوں اور جس سے روکا ہے منع کیا ہے اس سے روک رہا اور سب سے بڑی چیز جس سے روکنا ہے وہ شرک ہے فرمایا میں والا من المشرکین تو میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ انا کون اول من اسلم کہ سب سے پہلا وہ شخص بنوں کہ جو اللہ کا فرما بردار بنو ظاہر ہے سب سے پہلے حکم نازل ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں جو بجا لانے کا ہوتا ہے اسی وقت اس کو آپ بجا لاتے ہیں پھر اس کے بعد مخاطب آپ کے سامنے صاحب ہے کرام رضی اللہ کل بھی اے نبی آپ فرما دیجیے کہ میں ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم ماننے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا اس لیے کہ نافرمانی کرنے والوں پر بہت سخت عذاب ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان پر ایک بڑا دن آئے گا جس پر ان کو عذاب ہوگا اور میں اس عذاب سے ڈر رہا ہوں یعنی جو شخص اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے وہ نافرمانی سے اپنے آپ کو دور کرے گا ان عصاف ہے نبی آپ اپنا تعارف کرائیں کہ میں ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کر کے اس دن کے عذاب سے جو بہت بڑا دن ہے مراد صاحب و کتاب کا دن اور اس کے بعد سزا کا دن ہے میں بس مبارک وہ شخص ہے کہ جس کا اس دن حساب و کتاب آسان ہو جائے گا اس سے عذاب کا فیصلہ دور کر دیا جائے گا جس پر اللہ پاک اپنے راہ و کرم کا فیصلہ کر دے گا اس کو معاف کر دے گا اس کی بخشش ہو جائے گی عذاب کا فیصلہ دور ہو جائے گا فقط رحما اس پر اللہ نے رحم کر دیا بس وہی بچ سکے گا یہی بات ہے انسان اپنی دعاؤں میں بھی یہی مانگے کہ اللہ پاک میرے اوپر فضل کا معاملہ فرما رحم و کرم کا معاملہ کر انصاف کا معاملہ نہیں مانگنا چاہیے انسان بہت کمزور ہے ہو سکتا ہے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو اسے علم بھی نہ ہو اور انصاف مانگ رہا ہو تو گرفت میں آ جائے میں فقط رحمہ بس وہ شخص کامیاب ہو گیا جس سے اس دن اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیں گے اللہ اس پر رحم کریں گے جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا یہ شخص بہت بڑی کامیابی لینے والا بن جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِغُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وهو وهو القاهر فوق عباده الحكيم الخبير صدق الله العظيم وإن يمسسك الله بزر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں اور پہنچا دیں تو فلاں کا شفا لہو اللہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہی اس تکلیف کو دور کرنے والے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی دینا چاہیں تو پھر کوئی روک نہیں سکتا فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی حکمت والا باخبر ہے بات ہو رہی تھی فان ہو جو میں ذم فقط رحمہ آخرت میں جس سے اللہ تعالیٰ آزاد دور کر دیں گے بس اس پر رحم و کرم ہو گیا اور وہ شخص بہت بڑی کامیابی والا ہو گیا ہے کہ جس سے آخرت میں عذاب کا فیصلہ دور ہو گیا بس اس کے لیے پھر رضا کا فیصلہ ہے اصل کامیابی وہی ہے یعنی دنیا میں انسان جتنا بھی بظاہر کامیاب ہو دنیاوی لحاظ سے دینی لحاظ سے بظاہر نیک نظر آتا ہو تو اس پر ابھی تک کوئی خوش ہونے کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اصل میزان عادل میں انسان کو رضا کا صنعت نہ مل جائے تو وہیں یا سسک اللہ میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جو خیر آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے تو دنیا بھی خیر ہو اس پر شکر ادا کرے پریشانی ہو اس پر صبر کرے تو اس پر بھی ثواب ہے تو نہیں اس طرح کام ہو عذاب دور ہو گیا آخرت میں اس کو بڑی کامیابی مل گئی آج کے سبق میں عقیدے کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے بظاہر کوئی انسان راستہ بنتا ہے کوئی درندہ راستہ بن گیا کوئی دیوار گر گئی وہ راستہ بن گئی لیکن اصل میں نفع کا فیصلہ یا نقصان کا فیصلہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے راستہ کوئی بھی بن جاتا ہے یہ عقیدے کی بہت بڑی بنیادی بات ہے انسان کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے ہمارا یہ عقیدہ تو ہے لیکن عمل کے لحاظ سے اس میں ذوق ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم مصبت حقیقی کو چھوڑ کر درمیان میں قریب والے سبب کو اس پر نقطہ نہیں کرتے ہیں تمہاری وجہ سے یہ نقصان ہوا فلاں ہوا فلاں یہ عملی طور پر عقیدے میں کمزوری ہے عقیدہ تو یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں عام سے عام جاہل انسان ان پڑھ بالکل نیکی بدی کا اسے نہ پتا ہو تو اس سے بھی جب بات کی جائے تو وہ بھی کہتا ہے جی کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں کہنے میں تو سب کہتے ہیں یہ بات کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن عملی طور پر اس میں ہم سب کے اندر عقیدے میں ذوق ہے اور یہی بات ہے ایمانی درجات کی کہ جب ایمانی درجہ انسان کا اس مقام پہ پہنچ جائے وہ درمیان والے سبب کو کچھ بھی نہیں کہے گا کہ بس جو ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی درندہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے علم کے بغیر کوئی انسان نفع نہیں پہنچا سکتا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ سب سے اونچا مقام ہے ایمانی درجے کا حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات بھائی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ پیچھے سوار تھے جس کو عربی زبان میں ردیف کہتے ہیں ردیف جیسے گھوڑے پر دو سوار بیٹھ گئے پر دو تو پیچھے بیٹھنے والے کو عربی زبان میں ردیف کہتے ہیں تو عبداللہ خود نقل کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے درمیان میں فرمایا کہ اے لڑکے تو میں نے کہا لگائی حاضر یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم اللہ کو ہر وقت یاد کرو گے تو ہر جگہ میں تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے جب ہر وقت اللہ کو یاد کرو گے تو ہر جگہ میں تم اپنے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے اور یاد رکھو کہ جو بھی نفع آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے کوئی تکلیف آ رہی ہے تو یاد رکھو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے راحت و نقصان اللہ کی طرف سے ہے دیکھو جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مدد مانگو اور جب بھی کسی چیز سے شفا مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مانگو یاد رکھو کہ مصیبت پر صبر کرنے میں انعام ہے اور تنگی میں صبر کرنے میں پھر بعد میں فراوانی ہے راحت ہے تو تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے اس کے بعد راحت مل جائے گی لیکن انسان کا اس میں امتحان ہے کہ وہ متوجہ دل اللہ ہوتا ہے کہ نہیں اور یہ امتحان انسان کے لیے نعمت ہے خوشی یا غمی کہ اس خوشی اور غمی میں وہ متوجہ اللہ ہو جائے تو وہ غم اور وہ خوشی دونوں اس کے لیے نعمت ہیں اور اگر خوشی میں یا غم میں انسان متوجہ اللہ نہ ہو خوشی میں مغرور بن جائے غم میں اللہ پہ گلے سے ہوئے کرنے لگ جائے تو پھر یہ اس کے لیے خوشی اور غم دونوں عذاب ہیں اگر خوشی اور غم میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو دونوں نعمت ہیں اور خوشی اور غم میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو دونوں آزاد ہیں ایک حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اکثر دعا میں مانگی جاتی ہے اللہ مانع لما لما ولا ولا یہ بہت قیمتی جملہ ہے اس میں عقیدہ بھی ہے عقیدے کا اظہار بھی ہے کہ اللہ کو ہم کیا مان رہے ہیں کیا جانتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کا ثواب بھی ہے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کیا مطلب ہے اللہ لا مانع لما آتے اللہ جس کو تو دے دے کوئی روکنے والا نہیں ہے جس کو دے کوئی روک نہیں سکتا اللہ مناتا جسے تو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا جسے تو دے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا ولا من کسی کوشش کرنے والے کی کوشش آپ کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دے سکتی آپ کی طرف سے جب آپ تو بات یہ ہے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے نفع ہو نقصان ہو اور اللہ ہی سے انسان اگر پریشانی ہو تو اس کی بھلائی مانگے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی راحت میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر مصیبت میں اللہ اس کی مدد کو پہنچے گا دنیا میں دوستو اگر کوئی غم ہے تو وہ بھی عارضی ہے اگر کوئی راحت ہے وہ بھی عارضی ہے اس لیے کہ دنیا خود عارضی ہے ضرب حاضری ہے عارضی ہے تو مضروف بھی عارضی ہے نا جو اس کے اندر ہے وہ بھی عارضی ہے لہذا یہاں پر اگر کوئی پریشانی بھی ہو تو انسان اتنا زیادہ پریشان نہ ہو اس لیے وہ چند دن کی بات ہے بس اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اگر یہاں کوئی خوشی کوئی صحت کوئی عورتہ کوئی مال و دولت یا کوئی وزارت بادشاہ بھی ہو تو یہ بھی عارضی ہے اس کے اوپر بھی اتنا گمانڈ غرور نہیں کرنا چاہیے سورہ نشرہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے دت بلوا فی علم نشرہ وسر بین یسر فکر تبو فخرا کہ اگر آپ پر کوئی پریشانی آ گئی تو سورہ علام مشرف کرو اس میں غور و فکر کرو کہ اس میں ایک تکلیف ذکر ہوئی ہے عسر اور اول اور آخر یسر ذکر ہوا یعنی ایک تکلیف ذکر ہوئی فائن نمال عسر یسرا انمال عسر یسرا جب معرفہ ذکر ہو تکرار معرفہ میں ایک ہی چیز مراد ہوتی ہے اور تکرار نکرا میں قبل تو جتنی دفعہ ذکر ہو نکرا الگ مراد ہے تو نشرہ میں غور و فکر کرو کہ اللہ نے ایک تکلیف کو ذکر کر کے اوقت اور آخر راحت کو ان لوگوں کی تکلیف دیر تک رہتی ہے میں نے بتایا تکلیف دنیا میں عارضی راحت خوشی بھی عارضی تکلیف ان کی دیر تک رہتی ہے جو تکلیف کو یہ سمجھ کر بس اسی میں میں میں اور اسی لگے رہتے ہیں جو متوجہ اللہ ہو جاتے ہیں وہ امتحان جلدی ختم ہو جاتے ہیں فرمایا بس یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہی غالب ہے اپنے بندوں پر اس کا ہر فیصلہ وہ غالب ہے انسان مغلوب ہے کمزور ہے اس کی تدبیر حاکم ہے وہ نافذ لمل ہو کر رہتی ہے انسان کی تدبیر کمزور ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور مقولہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنی تدبیروں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر کیا ادھر جانا تھا اور نہیں جا سکے فلانا کام کرنا تھا نہیں کر سکے اپنے فیصلے اپنے مشورے اپنی تدبیر جب ٹوٹتی ہوئی دیکھی تو اس سے اللہ سمجھ میں آتا ہے وہ القاہر اللہ ہی غالب ہے کوئی غالب نہیں ہے کسی کا کوئی پروگرام غالب نہیں ہے میں وقت کا بڑے سے بڑا صحابی پیغمبر کیوں نہ ہو اللہ کا فیصلہ غالب ہے یہ فیصلے کے ماتحت ہے اللہ ان پر دیکھو کوئی مصیبت لانا چاہتے ہیں لا سکتے ہیں کوئی موت کا فیصلہ ہم بھی علیہ السلام پر لانا چاہتے ہیں ہو جاتی ہے کسی پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں ڈلانا چاہ ہو گیا اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر وقت کا سب سے بڑا نیک بزرگ شخص بھی ہو حتیٰ کہ مقام نبوت پر ہو تب بھی وہ مقبوب ہے اللہ تعالی ہو پیدا اور دوسری سمت میں آئے کہ وقت کا کا بادشاہ بادشاہ کیوں نہ ہو ہو حق تکلیم پوری دنیا کا بادشاہ ہو اس کے فیصلے کمزور ہیں اللہ کے غالب ہیں دیکھو بہت سارے بادشاہ اپنے کتنے پروگرام بناتے رہتے ہیں اور ان کی تدبیریں ٹوٹتی رہتی ہیں ان کے پروگرام ختم ہوتے رہتے ہیں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 وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہی حکیم ہے اور باخبر ہے بات چل رہی تھی کہ اللہ جی کا فیصلہ غالب ہو کر رہتا ہے اور اسی سے اللہ کی جی پہچان بھی ملتی ہے کہ انسان بعض دفعہ کوئی کام کرنے لگتا ہے اس کے ظہری اسباب جو ہیں وہ تمام کار لاتا ہے اس کے باوجود وہ کام نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری تدبیر یا صلاحیت جو خرچ کی گئی ہے اس قوت کے اوپر کوئی اور قوت بھی ہے کہ جو اس نظام کو اس پورے پالیسی کو پروگرام کو کہ ختم کر رہی ہے یہی فرمایا وہ القاہر قید وہ الق الخبیر اور وہی حکیم ہے اور باخبر ہے یہ بات آج سمجھانی ہے حکیم اللہ رب العزت کی صفت ہے یعنی اللہ کا کوئی کام کوئی فیصلہ وہ حکمت سے خالی نہیں ہے بھلے وہ ظاہری طور پر ہمیں وہ کام جو ہمارے بارے میں ہوا ہے وہ مناسب سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں تکلیف ہو رہی ہے آسان تک رہوشین فہو خیر اللہ کو انسان جب رضا بالقضا پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کے طرف سے جو فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں اپنی سمجھ کے مطابق مشورہ کر کے استخارہ کر کے کوئی دینی کام دنیاوی کام شروع کر رہا ہے تو اس میں اس کی نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے اگر وہ اسی طرح ہو گیا تو بھی اس میں خیر ہے اور اگر وہ اس طرح نہ ہوا اس کام میں کوئی رکاوٹ ہو گئی تو اس میں بھی خیر ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ وہ حکمت سے خالی نہیں ہے یہ ایمان کبھی ہونا چاہیے کسی کام کے کرنے میں اسباب اختیار کرنا جائز ہے اسباب پر کامل نظر نہ ہو مسبب حقیقی پر کامل نظر ہو پھر بھی وہ کام نہ ہو تو اس میں بہتر ہے اس پر بہت لمبی کتابیں لکھی گئیں کہ فلانی جگہ میں یوں ہوا اس طرح کافی رک گئے اور وہ نہیں جا سکے آگے یہ ہنگامہ ہو گیا کہ جہاز ہو گیا فلاں ہو گیا اس طرح جب انسان اس عزم میں ہے کہ جو ہو گیا ما وقع عربی کا مقولہ ہے کہ جو ہو گیا ہے بس کسی میں بہتری ہے اپنی طرف سے تو ہم نے کوشش کی کہ آج سفر کریں لیکن نہیں ہو سکا الخیر وقت حکیم اللہ کا ہر حکم ہر فیصلہ ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے اللہ تعالی اپنی قدرت سے کائنات کو پیدا کرے گا دوبارہ اٹھائے گا اور پھر اپنی حکمت سے ہر کسی کو جگاؤ سجا دے گا ممکن ہے جو ہے جو گناہگار ہو اس کو معاف بھی کر دے وہ بھی اس کی حکمت ہے یہ تو اللہ کی نسبت کے ساتھ تعلق ہے حکیم کا رہی یہ بات کہ انسان بھی حکیم ہوتا ہے یہ صفت ایسی ہے کہ جو متعدی ہے انبیاء علیہ السلام بھی حکیم ہوتے ہیں انسان بھی حکیم ہوتا ہے یہ حکمت تدبر کے معنی میں ہے یعنی اللہ کی طرف جب الحکیم صفت منصوب ہوگی تو اس کا ہر کارنامے میں حکمت ہے بہتری ہے کوئی خیر ہے جب انسان کی طرف حکیم کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہے تدبر فراست خیر کی طرف متوجہ ہونا چنانچہ ایک مقولہ ہے کہ الحکمت معرفت بافضل العلوم حکمت نام ہے اشیاء کو پہچاننا افضل علوم کے ذریعے سب سے جو افضل جو فضیلت والا علم ہے اس علم کے ذریعے سے اشیاء کائنات کو پہچاننا یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے سے اللہ کی کائنات کو پہچاننا اس میں غور و فکر کرنا پھر اس سے متوجہ کے اللہ ہو جانا یہ حکمت ہے اور حکمت آتی ہی علوم آسمانیہ کے سیکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے بعد انسان کو فراست ملتی ہے دیکھو نا جی فراست نام ہے سنجیدگی کا دل اور دماغ کی درستگی کا دل اور دماغ کی صفائی اور پاکیزگی کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے تو دل اور دماغ کی جو صفائی ہے وہ صفائی ہوتی ہے قرآن حدیث سے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو جو سمجھداری نصیب ہوتی ہے ان میں ذکر بھی داخل ہے نوافل بھی داخل ہیں علم کے مطابق عمل بھی داخل ہے عمل پڑھنا علم پڑھنا اس کے مطابق مزید یہ کہ جو شخص کثرت سے تلاوت کرتا ہے اس کو بھی فراست تدبر سمجھداری نصیب ہوتی ہے آپ نے دیکھا نا کہ بہت سارے لوگ ایک تھوڑی سی بات پر لڑائی کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ کہ اتنی بڑی ان کے سامنے بات آ جائے تو کچھ بھی نہیں خیر ہے یار کوئی بات نہیں ایسی یہ علم دین کے ساتھ نسبت اس کے پڑھنے میں اس پر عمل کرنے میں نصیب ہوتی ہے تدبر اور فراست کہ کس بات پر کتنا چڑنا ہے کتنا ناراض ہونا ہے کتنی ڈانٹ ٹپٹ کرنی ہے یہ جو توازن کا ایک ملکہ ہے یہ دین پر عمل کرنے کے بعد جس کو حکمت اور فراست تدبر حاصل ہوتا ہے اس کو ملتا ہے پانچویں چیز تدبر اور فراست انسان کو ملتا ہے سنت پر عمل کرنے کی برکت میں سنت میں ایک تو ظاہری ثواب ہے کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے سنت پر عمل کر رہا ہے لیکن اس ثواب سے ہٹ کر وہ یعنی انسانی بہتری کے تمام سنت والے کام ہیں گلے ہاتھ دھونے کا ہو منہ دھونے کا ہو لباس پہننے کا ہو ٹوپی پگڑی پہننے کا ہو جتنے بھی سنت کے عمل ہیں خواہ خوشبو ہو کہ ان میں انسان کو فراست اور حکمت آتی ہے تو الحکمت مار فت الشیا العلوم قرآن و حدیث پڑھنا اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا اور جس عمل میں کمی محسوس ہو جو انسان ہے سمجھتا ہے کہ میرے اندر نفل نماز کی بیگی میں کمی ہے یا تلاوت کے معمول میں کمی ہے یا کوئی اور ایسا گناہ ہے کہ جس میں میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں تو نہیں بچ سکتا ہوں تو یہ جو نقص انسان اپنے اندر سمجھتا ہے اس نقص کو دور کرنے کی کوشش کرے قرآن و حدیث کے اوپر پڑھ کر زیادہ وقت ان چیزوں کے مطالعے میں لگائے ان کے پڑھنے میں لگائے ان پر عمل کرنے میں لگائے تو وہ تعمیر ہوتی جائے گی حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے کسی فضیلت والے عمل میں اپنے اندر جب کمی محسوس ہوتی تھی تو میں اسی کام کے مطابق لوگوں کو بازو نصیحت کرتا ہوں کہ فرض کرو کہ اشاع کی نماز میں میرے اندر کمی ہے یا تحجت میں کمی ہے یا کوئی اور ایسا سنت والا عمل ہے ظاہر ہے کہ غالم دین فرائض تو ادا کرنے میں وہ تو سست نہیں ہو سکتے اور پھر حکیم امہ ہے لیکن جس فضیلت والے مستحب عمل میں میں اپنے آپ کے اندر کمی محسوس کرتا ہوں تو اسی کے مطابق لوگوں کو واضح نصیحت کرتا ہوں امر بالمعروف نئی انل بن کر لوگوں کو سمجھانا تو اس کا خود بخود جو کثرت ہے کلام ہوتی ہے کسی موضوع پر تو اس کا انسان کے قلب کے اوپر اثر ہوتا ہے ایک شخص رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مجلس میں جو آتا تھا تو کثرت سے یہ بات کہتا تھا مجھے دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہے مجھے دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہے تو انہوں نے کہا اس بات اس تصویر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے تو ٹھیک ہے ہے محبت تو ٹھیک ہے وہ پھر کہے مجھے دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہے مجھے دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہے تو اس پر پھر رابع بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کسی چیز کا کثرت ذکر اس کی محبت کی دلیل ہے بھلے نہ میں ہو اس بات میں ہو اس کی ذکر کی ضرورت کیا بس نہیں ہے تو بس اب جس شخص کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کے ساتھ محبت ہے تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کے احکام بجا لانے میں وقت گزارے گا نبی کے ساتھ محبت ہے اس میں درود و سلام پیش کرے گا اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا علماء حکمت نے لکھا ہے کہ پگڑی پہننے سے سنت ہے ستر طرح کی حکمتیں نازل ہوتی ہیں اور نماز میں سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے چالیس طرح کے برکات نازل ہوتی ہیں میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ ادھر بھی اچھی بات ہو رہی ہے تبلیغی جماعت والے بھی اچھی بات کر رہے ہیں وہاں کتابوں میں بھی اچھی بات آ رہی ہے آ رہی ہے اچھائی پھیلنے میں اس کی رفتار کتنی کمزور ہے کہ برائی تو کوئی بظاہر پھیلا ہی نہیں رہا لیکن پھر بھی نوازیوں میں کثرت دیکھو تو ننگے سر کی ہے یعنی ایک دینی کام کرنے کے لیے ایک شخص آیا اور اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دینی حکم اہم اسلام کا بجا لانے کے ضروریات کیا ہیں سنن کیا ہیں واجبات کیا ہیں مستعبات کیا ہیں دیکھو نا آپ لوگ صبح جب آتے ہو تو وہ کیسے دفتر کی ضروریات پوری کرتے وہ کلادا گلے میں ڈال کے پھر جیب میں لٹکاتے ہیں وہ تصویر والا پھر وہ ٹائی بھی سیٹ کرتے رہتے ہیں پھر بدروم کو بستے ہیں پھر شیشہ دیکھتے ہیں پھر شیئر کرتے ہیں پھر کیوں دفتر جا رہے ہیں دفتر کی اہمیت کا اندازہ ہے دفتر کی حاضری میں اس کی ضروریات اٹھائی جا رہی ہیں وہ فیل بھی اٹھائی جا رہی ہے یہ ہو رہا ہو رہا لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آپ آ رہے ہیں تو آپ کو نماز کی ضروریات کا پتہ نہیں واجبات کا پتہ نہیں سنن و مستحبات کا پتہ نہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے آپ نے کس طرح ادا کی ہے ایک نماز فرض کوئی وقت کا مستحق نہیں دکھا سکتا کہ رسول اللہ نے بغیر ٹوپی اور پگڑی کی نماز پڑھی ہو ایک فرض نماز کی یہ بہت بڑا چیلنج ہے کوئی اپنے آپ کو وقت کا بڑا آل حدیث اپنے آپ کو علامہ مفتی مستحد کہلاتا ہے تو لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز فرض جو آپ نے بغیر ٹوپی اور پگڑی کے پڑھی ہو حج میں تو سب نے بغیر ٹوپی اور پگڑی کی نماز پڑھنی ہے تو بات یہ ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنا اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا اس کے مطابق عمل کرنے سے انسان کو حکمت فراست آتی ہے ایک مقولہ ہے کل متن زجرت کا اور او کام عن قبيح او دعت الى علا فهو حکمت من اللہ تعالی ہر وہ بات جو آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے کوئی ایسا کلمہ ہے جو آپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے سنت کے خلاف یہ کام نہیں کرنا ہے یا کوئی ایسا جملہ جو آپ کو برائی سے روکنے میں مدد دے رہا ہے یا کوئی ایسا جملہ جو نیکی کو بجا لانے میں مدد کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ حکمت ہے اللہ کی طرف سے تو انسان کی نسبت جب الحکیم ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے حراست دانائی سمجھداری اور یہ حکمت کب نصیب ہوتی ہے جب قرآن حدیث کے ساتھ انسان کا رشتہ حقیقی ہو رسمی نہ ہو ہر روز معمول ہونا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کا اور کوئی نہ کوئی دینی کتاب پڑھنے کا بھلے ایک سفر ہی پڑے تو ایسا ایسا آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ تعمیر ہو جاتی ہے تو انسان کو ظاہری معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا بھی ڈھنگ آتا ہے اخلاق کے ساتھ بات کرنا کس موقع پر کس طریقے سے بات کرنا اور کم از کم سنت کی کسی حدیث کی کسی کتاب کے پڑھنے کا ان شاء اللہ تعالی اتنا فائدہ تو ضرور ہوگا کہ سنت کی قدر دل میں آئے گی اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوگی تو فرمایا وہ القاہر فوق عبادی اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ حکیم ہے باخبر ہے انسان کے تمام اعمال سے تمام تصورات سے تمام نشستوں سے تمام قلوتوں سے تمام جلوتوں سے جب انسان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ میرے ہر عمل کو ہر حرکت و سکون کو ہر خلوت اور جلوت کو اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ باخبر ہے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہ تو اس عقیدہ کی پختگی کے ساتھ ہی دور ہو جائیں گے کہ جب سب سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے پھر اللہ کے سامنے حاضری ہے اور ہر ذرہ اس کے سامنے کہ لا ولا کہ ہر ذرہ نیکی کا ہر ذرہ بدی کا وہ انسان اپنے سامنے میدان حشر میں دیکھ لے گا اللہ سمجھ نصیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیئن اکبر شہادتا قل اللہ شہید بینی و بینکم و اوفی الی حاز القرآن لئنزرکم بی ومن بلک أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون صدق الله العظيم قل أي شيء أكبر شهادة آپ فرما دیجئے کہ کون سی چیز سب سے بڑی میری صداقت کے اوپر بطور گواہی کی ہے تو آپ فرما دیجئے کہ میری نبوت کی صداقت پر سب سے بڑی گواہی اللہ رب العزت کی ہے جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور اللہ کی گواہی کس صورت میں ہے وہ یوں کہ بھی حاض القرآن ذرکم بلا کہ میرے اوپر اس کتاب قرآن مجید اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے تاکہ میں تم کو بھی ڈراؤں اور ان کو بھی جن کو یہ کتاب بعد میں پہنچے گی کیا تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے ان بہت سارے معبودوں پر اللہ کے علاوہ جو تم نے بنا رکھے ہیں کل لا اشد فرما دیجئے میں تو گواہ نہیں ہوں کل انما هو الہ واحد فرما دیجئے کہ معبود حقیقی وہ ایک ہی ہے اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں بات ہو رہی تھی کہ اللہ ہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہی حکیم و باخبر ہے آج کی صحت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گواہی کا ذکر کیا ہے ہوا یہ ہے کہ مشرقین مکہ کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا اور ساتھ یہ کہنے لگا کہ آپ اگر اللہ کے برحق نبی ہیں تو آپ کے اوپر گواہی کون دے گا کوئی فرشتے ہیں یا کون آپ کے اوپر آپ کی صداقت پر گواہی دے رہا ہے تو اس وقت یہ ایسے کریمہ نازل ہوئی جس کا شان نزول یہ واقعہ بنا ہے کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میری نبوت کی صداقت پر گواہی وہ اللہ رب العزت کی ہے اب رہی یہ بات کہ انہوں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی گواہی کو نہیں سنا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرقین مکہ کو یہ عید سنا رہے ہیں کہ میرا گواہ اللہ ہے تو انہوں نے تو اللہ نہیں دیکھا اللہ کی بات نہیں سنی تو یہ گواہ پھر اللہ کیسے ہے بات تو ادھر کی ادھر ہی رہ گئی ان کا سوال تو اسی جگہ پر باقی رہ گیا کہ اے نبی آپ پر حق نبی ہیں اگر مشرقین مکہ کا جو سوال ہے تو آپ کے اوپر کوئی گواہ ہونا چاہیے کہ آپ سچے نبی ہیں اس کے جواب میں یہ عید نازل ہوئی اور اس میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرا گواہ اللہ ہے تو اس طرح کہہ دینے سے تو گواہی کافی نہیں ہے وہ تو کافر ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں اتنا کہہ دینے سے کیا بات بنتی ہے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہ اللہ کی بات کو انہوں نے سنا اس کا جواب یہ ایک سوال ہے اس کا جواب یہ دیا کہ میرا جو اللہ گواہ ہے اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے یہ آخری کلام قرآن مجید نازل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی ڈراتا ہوں اور جب تک دنیا تک کس کن کے پاس یہ قرآن پہنچتا جائے گا ان کو بھی میں ڈرا رہا ہوں یہ قرآن اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہو رہی ہے اس قرآن میں میری نبوت کی صداقت کے اوپر گواہی ہے گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے تو اللہ ہی گواہ ہیں اب رہی یہ بات وہ تو قرآن کو نہیں مانتے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا گواہ نبوت کی صداقت پر اللہ ہے اللہ کیسے ہے اس بات کو قرآن نے یوں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی جاتی ہے جب نازل ہوتی ہے اس میں جو احکام نازل ہوتے ہیں میں تمہارے اوپر ان کو بیان کرتا ہوں ڈراتا ہوں تمہیں اس میں جو سزائیں ہیں ان وعیدوں سے ڈراتا ہوں تو وہ تو قرآن نہیں مانتے قرآن اور اللہ گواہ کیسے ہو سکتے ہیں اس کا جواب اب وہ کیوں نہیں مانتے ایک تو یہ ہے نا کہ بالکل نہ ماننا بھائی ماننا ہی نہیں ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن ایک ہے کہ دلائل کے لحاظ سے عقلی دلائل ہوں یا نقلی دلائل ہوں ان کے سامنے بات چیت ہوتی ہے اگر یہ قرآن مجید وہ اس وجہ سے نہیں مانتے کہ یہ عربی زبان ہے اور یہیں سے یہ سیکھ کر آ جاتے ہیں جیسے بعض مشرقین یہ بات کہی بھی تھی کہ یہ شخص جو ہمارے سامنے آ کر واض و نصیحت اور تقریر کرتے ہیں اور منسوخ کرتے ہیں کہ قرآن کی ایتیں ہیں اور اللہ نے میرے اوپر نازل کی ہیں یہ تو ادھر ادھر سے کہیں سے پڑھ کر آ جاتے ہیں سیکھ کر آ جاتے ہیں کسی سے سن کر آ جاتے ہیں اور ہمیں یہ ایتیں بتا دیتے ہیں یہ بات مشرقین نے یہ بات کہی تھی قرآن نے اس بات کو بھی چیلنج کیا ہے دوسرے کئی مقام پہ فرمایا کل و بصورت مسلی کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے یاد تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں یہ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں آتی تو پھر تم بھی عربی ہو یہ بھی مکہ میں رہتے ہیں تم بھی مکہ میں رہتے ہو فساد و بلاغت تو سب کی اپنی زبان ہے عربی بڑے ماہر تھے بڑے بڑے شاعر اور لکھنے والے تھے یہی تو بات ہے کہ جب صورت آپ نے لٹکوائی تھی بیت اللہ شریف کی دیواروں پر تو ان سات محلہ کے جو لٹکے ہوئے تھے ان القیس وغیرہ سب نے اپنے وہ کسائد اتار لیے تھے اور وہاں ایک جملہ لکھ دیا تھا کہ مہاذا کلام البشر ان نعتینا میں صرف تین ایسے ہی ہیں اپنے بڑے بڑے کسائد ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں آپ کی وہ اتار دیے جب انہوں نے انا عطینہ کلکوثر سورت کو لکھا ہوا بیت اللہ شریف کی دیوار کے اوپر لٹکا ہوا پایا اپنے ساتھ کا شاید اتار دیے اور وہاں پر یہ جملہ لکھ دیا ہاضا کلام البشر یہ جو ان عطینہ کلکوثر والی صورت ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے اگر انسانی کلام کوئی فساد و بلاغت کے کن حصولوں کے اوپر مبنی ہوتا تو ہم اس وقت عرب کے بڑے فصیح و بلیغ شمار ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اس کلام کو سمجھ جاتے جیسے کہ جادوگروں نے حضرت رقموس علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور جب ان کی لاٹھی کا وہ اصل کارنامہ دیکھا تو سارے جادوگر ایمان لے آئے سجدے میں بڑھ گئے علیہ السلام پر ایمان لے کیوں اس لیے کہ وہ جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے اور وہ جادو کی کتنی دور ہے اس کی انتہا کو بھی وہ جانتے تھے جب علیہ السلام کی لاٹھی کے کارنامے کو دیکھا تو سب جادو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بننا یہ جادو نہیں ہے یہ کوئی اور بات ہے اور وہ اور بات تب یہ ہے کہ موس علیہ السلام کا دعویٰ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں یہ برحق ہے وہ ایمان لیا جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گواہ اللہ ہے اور اللہ کیسے گواہ ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ کتاب قرآن مجید نازل کی جاتی ہے اگر وہ اس کتاب کو نہیں مانتے کہ یہ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں تو قرآن نے اعلان کیا کہ فاتو بھی صورت من مصری تم بھی اس جیسی صورت سیکھ کر لے آؤ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض و نصیحت کریں قرآن کی یاد تلاوت کریں تم ان کے مقابلے میں قرآن کوئی لے کر آؤ قرآن اس طریقے کا کوئی قرآن لے آؤں صرف بات کہنے سے تو نہیں ہوتی نا باتیں تو ہر کوئی ایسی وہ کرتا ہی رہتا ہے لیکن دلیل عقلی ہو یا دلیل نقلی ہو اگر یہ نبی بقول تمہارے کسی سے یہ عربی کتاب سیکھ کر آ کے تمہارے سامنے واضح نصیحت کرتے ہیں بقول تمہارے کسی سے سیکھتے ہیں تو تم بھی کسی سے سیکھ کر کس طرح کی ایک عید لے آؤ ایک صورت لے آؤ قرآن مجید نے کئی مقام پر یہ بات کہی ہے تو گویا وہ نہ لا سکے حتیٰ کہ وہ کافر عربی شاعر انہوں نے اپنے قصائد اتار دیے اور اقرار کر لیا کہ مہاذا اللہ کلام محاذا کلام البشر یہ انسانی کلام نہیں تو اللہ گواہ ہیں نبی کے کیسے گواہیں کہ یہ قرآن مجید آخری کتاب اللہ کی طرف سے نبی یہ برحق پر نازل ہوتی ہے اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا نہ اس وقت نہ اس کے بعد رہتی دنیا تک تو گویا کہ یہ اب واضح ہو گیا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ یہ کتاب یہ قرآن کی یاد یہ صورتیں کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں یہ رحمان کی طرف سے نازل ہوئی ہیں قرآن کا مقصد کیا ہے لیکن بلک نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں میرے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے تاکہ میں تم کو ڈراؤں ان کی یاد سے جہاں سزائیں ذکر ہوئی ہیں کوئی بات نہ مانے جہاں گناہ ذکر ہوئی ہے کوئی گناہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے تم کو ڈراؤں جو مانے ان کو بشارت دینی ہے وہ امام اور ان کو کو ڈراؤں جو جن یہ کتاب پہنچے گی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ کتاب قرآن مجید پہنچ جائے گی میرے بعد تو یہ سمجھ لے کہ اس نے میری زیارت کر لی ہے کہ میں نے میری کتاب میرے اوپر جو وہ اس تک پہنچی دوسری روایت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جس کو یہ قرآن مجید کتاب پہنچ گئی اور یہ لار وفی ہے اس میں کوئی تغیر تبدل تردد وغیرہ کچھ ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتا ناممکن ہے محال ہے کوئی کوشش بھی کر لے اور کر رہے ہیں پچھلے دو چار سال پہلے اس نے قرآن نکالا اور وہ اس نے تمام جہاد کے یاد کو ختم کیا وغیرہ وغیرہ اور اس طرح تو کیا ہوا وہ خود ختم مٹ گئے قرآن مجید جس طریقے سے نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ایک ترتیبی نصوری ہے اور دوسری ترتیب مکتوب ہی ہے کہ جناب نے کاتبین وری کے ذریعے سے یوں لکھوایا کہ پہلے سورہ فاتح لکھو بسم اللہ لکھو سورہ بکرا لکھو بسم اللہ لکھو سورہ عال عمران یہ ترتیب مکتوب ہی ہے لکھنے کی ایک ترتیب نزولی ہے جو نازل ہوا نازل تو ایک بس میں رب اللہ جی خلق پہلے سورت نازل ہوئی لیکن لکھنے کے لحاظ سے اس کا نمبر آخری بارے میں آیا جس طریقے سے کتاب نازل ہوئی جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا اسی طریقے سے اس وقت سے لے کر آج تک اور کیا مت یہ کتاب رہے گی الفلام نیم ذالک کتاب لا رہی بسی یعنی قرآن کو شروع ہی اس کی ہمیشہ رہنے والی چیز جملے سے شروع کر جس میں کوئی شک نہیں یہ ہمیشہ ایسا رہے گا تو بات یہ دوسری حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو یہ کتاب پہنچ گئی وہ بے ہی اسی طرح ہوگی جیسے میرے اوپر نازل ہوئی ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی جس کو یہ کتاب پہنچ گئی اس کو میری طرف سے ڈرانے والا پیغام بھی پہنچ گیا لیکن بھی میں تم کو بھی ڈرا رہا ہوں اس کتاب کے ذریعے سے اور تمہارے باپ جو آئیں گے لوگ ان کو بھی ڈرا رہا ہوں تو ان کو کیسے ڈرا رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ کتاب پہنچ جائے گی تو میرا انصار منظر ہونا بھی پہنچ جائے گا امن بلک جس کو بھی پہنچے اس کے ذمہ پھر لازم کر دیا قرآن مجید نے فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الاخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین جو بھی اللہ پر آخرت پر نبی پر ایمان رکھتا ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ لوگوں کو جتنی اس کو بات پتا ہے اچھائی کی وہ دوسروں کو بتائے جتنی برائی پتا ہے اس کو دوسروں کو بھی اس سے روکے یہ سارے ہو نفل خیرات نیکیوں میں مسابقت کرے تو یہ نیک لوگوں میں سے ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا ولو آیا تم میں سے ہر شخص میری اس بات کو آگے پہنچائے جس کو بھلے ایک بات ہی پتا چلی ہو تو یہی انسان ہے اور یہ تبلیغ ہے اسی طریقے سے فرمایا تم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو تمہارے پاس پر کوئی دلیل نہیں میرا معبود اللہ وحد لا شریک ذات ہی ہے اور میں تمہارے مشرقین ان بتوں سے شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الكتاب یعرفونہو کما یعرفون ابناہم اللہ الذين أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ پہچانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جس طرح کے یہ پہچانتے ہیں اپنے بچوں کو اللہ دین خسرو انفسم کو ہم بس ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ لوگ خسارے میں ہو گئے بات ہو رہی تھی کل کے سبق میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں گواہ ہوں اور وہ گواہی کیسے ہے کہ نزول قرآن یہ دلیل ہے اللہ کے گواہ ہونے کی کہ اس جیسی کتاب کوئی بھی نہیں لا سکے کہتے تو تھے کہ یہ اپنی طرف سے لے کر آتے ہیں لیکن جب قرآن نے ان کو چیلنج دیا کہ آپ بھی لے آؤ آپ بھی عرب ہو تو ایک بھی نہیں لا سکے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب جس کو پہنچ جائے بس اس نے میری زیارت بھی کر لی اور میرا منظر ہونا بھی ثابت ہو گیا یعنی میرا ڈرانا ثابت ہو گیا کہ میرے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ لوگوں تک پہنچ گئی اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن سے ڈرایا گیا ہے یعنی گناہ نہ کرو شرک نہ کرو کفر نہ کرو ظلم نہ کرو ورنہ عذاب ہوگا بہت ساری باتیں بشارت کی ہیں ایمان لاؤ نماز پڑھو فلاں کام کرو تو یہ انعام ملیں گے جب کتاب پہنچ گئی تو میرا بشیر و نذیر ہونا بھی ان تک پہنچ گیا ہے امام بلا بات کل یہاں ختم ہوئی تھی کہ ہو علی ولو آیا ممن بلب کہ میرا قرآن جس تک پہنچ گیا اس کو میری طرف سے تبلیغ ہو گئی میرا منظر ہونا پہنچ گیا اور چوتھے پارے کی آیت کہ جو ایمان والا شخص ہے وہ امر نئی انل منکر کرتا ہے نیکی کی طرف مسافت کرتا ہے اور وہی نیک ہے تو امی ولو آیا پر بات ختم ہوئی کہ جس شخص کو صحیح دینی بات جتنی معلوم ہو قرآن سے متعلق یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے متعلق تو وہ بات آگے پہنچانی ہے بس یہ انسان کا کام ہے اب رہی یہ بات کہ اگلا بندہ بات مانے گا یا مذاق اڑائے گا یا فلاں کرے گا تو وہ کوئی بات نہیں وہ کرتا رہے انبیاء علیہ صلاحت وسلام کی بھی مذاق بنائی گئی ہے فلاں حتیٰ کہ بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کی باز و نصیحت امر بالمعروف نئی انل منکر پر مخاطب سننے والے مذاق بعض بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تبدیل صحیح ہو رہی ہے پھر ہمارا سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے کہ آگے سے بلا وجہ تعصب تنقید وہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں جانتے ہو بہتر بہرحال جو باتیں آپ حضرات کو معلوم ہوں ان کا مذاکرہ کرنے سے دل میں بات پکی ہوتی ہے یاد ہوتی ہے خود کو بھی عمل کی توفیق ہوتی ہے بہت سارے ساتھی ہیں جو یہاں درس سنتے ہیں تو پھر وہ درس کی باتیں گھر میں جا کے کرتے ہیں کہ آج یہ یہ بات ہوئی یہ جمعے کی بات سنی اس میں کوئی اہم بات سمجھ میں آئی گھر میں بات کی تو بعض دفعہ بھول جاتے ہیں تو پھر فون کرتے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے دین کا ایک باپ دین کا ایک باپ یعنی مسئلے سے متعلق جتنی باتیں ہیں فرض پر وہ جو کے چار فرض ہیں یا نماز کے اتنے فرض اندر ہیں اتنے فرض باہر ہیں کوئی دین کی ایک بات گھر والوں کو سمجھا دی جائے تو دو انعام ہیں ایک تو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ستر رکعت نفل سے زیادہ اس کو بھی ثواب ہے جو سمجھا رہا ہے جو سمجھ رہی ہے اس کو بھی ثواب ہے اور دوسری بات کہ پوری رات فرشتوں کی طرف سے دعا ملتی رہے گی اور ثواب ملتا رہے گا پوری رات دین کی ایک بات مذاکرہ یہ گھر میں کر دیا جائے گھر میں تھوڑا سا معمول کھانے کے بعد گھر والوں کو بچوں کو اکٹھا کر کے ایک دو باتیں ترتیب کے ساتھ بیان کرنی چاہیے وہ اس میں آپ کی تبلیغ بھی ہو گئی اور جو انسان کے اندر اپنی کمزوری ہوتی ہے تو اس پر بھی تنبیہ اور نشاندہی ہو جاتی ہے اس پر بھی عمل کی توفیق ہوتی ہے وم بالا بلگو انی ولو آیا ایک بات بھی آپ کو معلوم ہے اور صحیح معلوم ہے بس اس کو آگے ساتھیوں تک پہنچانا ہے پڑوسیوں تک پہنچانا ہے زیادہ نہیں تو اپنے گھر والے بہن بھائی بچوں کے سامنے وہ بات کرنی ہے دین اسی طریقے سے پہنچا ہے ہاں صحیح معلوم ہو وہ بات مبم نہ ہو شک نہ ہو یا ویسی نہ کر دی جائے اوپر بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے میری طرف بات منسوخ کی کہ یہ حدیث ہے نبی کا فرمان ہے جبکہ میرا فرمان نہیں تھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹکانا جہنم میں بنا دے جو بات کرنی ہے وہ صحیح سکھا بات ہو آپ کو اس کا پورا علم ہو آپ عالم سے اپنے استاد سے کتاب سے صحیح پڑھ کے سمجھ کے آگے چلیں میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کسی حدیث کی جو اردو والی مستند کتابیں ہیں وہ گھر میں رکھیں اپنی طرف سے زبانی تبلیغ ہو ہی نہیں کتاب میں لکھی ہوئی ہے حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ آگے بیان کیا ہے وہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا بچوں کو تو اس کو سمجھا دیا جائے بہت ثواب ہے بہت برکت ہے دیکھو وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حتر سے جاری ہوئے کتنی بڑی شہادت کی بات ہے کہ وہ الفاظ ہماری زبان سے بھی نکل رہے ہوں گھر میں ان نورانی الفاظ کا تذکرہ ہو جائے تو ضرور اثر ہوتا ہے تو فرمایا امم اومم کہ جتنی بات ہو دین کی معلوم ہو ضرور ب ضرور اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے اور والدین کی ذمہ تو بچوں کی تربیت فرض ہے اگر بچے غلط ہو جائیں تو والدین کو سزا ہوگی حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جوان بچوں سے اگر بدکاری ہو گئی تو اس کا اس کی سزا جہاں ان کو ہے والدین کو بھی ہوگی کہ ان کی تعلیم و تربیت میں کیوں کمی چھوڑی اور ان کو بر وقت شادی کیوں نہیں کرائی والدین کو بھی اس کی سزا ہے کو مارا ایک یہ بات کرنی تھی کل کے سبق میں جو رہ گئی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میرا معبود اللہ ہی ہے جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے پتھروں کو فلاں فلاں فلاں ان سے میری برات ہے میں ان کو مشکل کشا حاجت روا معبود نہیں مانتا ہوں وہ پتھر انسان کی جہالت کی وجہ سے شرک کر کر کے مت ماری جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں کر کیا رہا ہوں میں لکڑ کی عبادت کر رہا ہوں پتھر کی عبادت کر رہا ہوں کپڑے کی عبادت کر رہا ہوں قبر کی عبادت کر رہا ہوں عقل ہی نہیں حالانکہ یہ تو اشرف المخلوق ہے اور یہ زریل میں سے ہے زریل حقول میں سے جانور نہیں ہے غیر مکلف نہیں ہے غیر زبیلکول نہیں ہے اس کو اللہ نے عقل دانش دی ہے زبیل القول ہے لیکن جب گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو جاتا ہے شرک کر کر کے مت ماری جاتی ہے پھر ہر پتھر کو یہ جھکتا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے دیکھو اللہ کے مخلوق کے سامنے جھک رہا ہے تو فرمایا آپ اعلان کر دیں نما ہوا ہوا ہے بری تم جتنے معبودوں کو پکار رہے ہو میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں ان میں کوئی میرا معبود نہیں ہے میرا معبود صرف اللہ ہی ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ذرا نظام مل جل کر چلائیں ان کی بھی بدنامی نہ کریں ہم بھی آپ کے اللہ کو مانیں گے اور کیوں کہ ایک جگہ رہتے ہیں نا تو مشورہ کر کے چلنا چاہیے سمجھتے ہو نا وہ بات تو اس وجہ سے یہ اعلان ہوا ان کی غریبی کو اور آسان بات توحید کی بات سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پہلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ میں نفی پہلے ہے یعنی کوئی معبود نہیں مگر صرف اللہ ہی ہے اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ان کے بعد کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے تو کلمہ تجربہ ایمان لانے میں سب سے پہلا جو جملہ ہے اس میں صفائی کرائی گئی کہ دلوں میں اگر کسی کی کوئی محبت ہے کوئی ادھر ادھر کسی پیر فقیر کی ہے کوئی بدھ کی ہے کوئی درخت کی ہے کوئی جھنڈی کی ہے کوئی دیے جلانے کی ہے چراغ جلانے کی ہے موم بتی جلانے کیا کیا لوگوں نے حماقت بنا کر رکھی ہے فلانی جگہ میں گزرو وہاں تیل جو پڑا ہوتا ہے اس تیل کو اٹھاؤ ادھر لگاؤ جیل صاف ہو جاتی ہے فلان ہو جاتا فلان شب برات کے موقع پہ میں نے جمعے میں بات بھی کی ہے کہ اصل وہ بات ہے جو عبادت اپنی توفیق سے ہو کی جائے پھر جملہ پھر جملہ فضیلت ہے وہ ضعیف روایت بھی ہوں تو کئی ساتھیوں کا فون آتا ہے کہ ادھر ہمارے محلے میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حلوہ بنا کر تقسیم ضرور کرنا ہے بھائی یہ کیوں کرنا ہے ہر روز حلوہ بناؤ صبح دوپہر شام کھاؤ کوئی منع نہیں ہے لیکن اس کو عبادت سمجھ کر ایک اصول بنا دیا گیا اور کیوں کرنا ہے میں نے کہہ ہے ایسی تو کوئی ثبوت نہیں ہے وغیرہ صحابہ کرام جناب نبی ابا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دور جہادوں میں گزر گیا مسائل و مسائب میں گزر گیا پریشانیوں میں گزر گیا وہاں حلوے بنانے قورمے بنانے بریانیاں بنانے کا ٹائم کدھر تھا سن نو ہجری کے اندر جب ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر چراغ روشن کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو خوشی سے نکل آئے کہ اللہ نے ہمیں اتنا مبارک بنا دیا کہ آج ہماری مسجد بھی روشن ہو گئی اس میں چراغ آ گئی یہ حالت تھی تو وہ ساتھی کا فون جی حلوہ بنا کے تقسیم کرنا ہے تو میں کہا کیوں کرنا ہے شروع کر آپ نے حلوہ بنا کے تقسیم کہتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ پتنی دانت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد ہو گیا تھا تو فلاں ہو گیا تھا تو آپ نے پھر وہ ساتھیوں کو بتایا حلوہ بناؤ تقسیم کرو تو وہ جیسے تقسیم کیا تو دانت میں درد ٹھیک ہو گیا تو وہ پورا سال پھر دانتوں میں درد نہیں لگتا ہے دانت صاف نہیں کرو جب دن من کھا کے یوں سو جاؤ گے تو دانتوں میں تو درد لگے گا سنت کے اوپر جب عمل ہو آدمی کھانے کے بعد کرے صبح اٹھ کر بھی کرے ہر نماز میں کرے دانت صاف ستھرے بھی رہتے ہیں اور کیڑا بھی نہیں لگتا تو یہ کہاں حدیث ہے بات جو ہے اس طرح کے خرافات سے بہت بچنا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من من النار جو شخص میری طرف ایسی بات منسوخ کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی یا میرا عمل نہیں اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا دے تو بات لا الہ الا اللہ تمام معبودوں سے برات ہے معبود ہمارا صرف اللہ ہی ہے اللہ زین آتینا کتاب یار خون ہو تما یار خون ابنا ہوں اللہ زین خسر یہ آج کے سبق کی بات ہے ایت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یعنی اہل کتاب یار خون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کہ یہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا بچہ ہے یہ فلانے کا بچہ ہے یعنی اتنا واضح طور پر ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح تھی جس طرح بچہ اپنا واضح ہوتا ہے لیکن مانا کیوں نہیں ہے سرداری جاتی تھی زد اور اور بستوس تھا کینا تھا کہ ہم جو اس وقت چودھری بنے ہوئے ہیں وغیرہ جیسے قرض بن فار کا وہ پورا واقعہ علی عمران قرآن مجید سورہ علیہ عمران نے بیان کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرے کے ساتھ آئے تھے اور آپ نے حضرت حسین وغیرہ استاد مسجد مباحلہ میں مظاہرے کے لیے تشریف لے جانے کا پروگرام بنایا تو ان کو اپنے عیسائی عالم نے کہا کہ خبردار اس نبی کے ساتھ مباہلا نہ کرنا یہ برحق ہے اور ہم جل جائیں گے تباہ ہو جائیں گے آج بھی اس مسجد کا نام ہے مسجد جہاں وہ خوبصورت سے ایک اسپتال ہے نا مدینہ تجربہ میں اس کے سامنے مسجد اجابا یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے کہ آؤ پھر انہوں نے یہ کہا تھا ہم دعا کرتے ہیں اگر ہم برحق ہیں تو اللہ ہمیں نجات دے اور آپ لوگ اگر برحق نہیں ہیں ہیں تو تباہ ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک کل نہ تو کل تعالو نہ دو ابنا انا وابناکم ونساءنا ونساءکم کہ تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں تم بھی اپنے کچھ ساتھ لے آؤ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں بھی صاحب عال بیت کو ساتھ لے کے آتا ہوں رضی اللہ عنہ پھر وہ ان کے عالم نے منع کیا تھا کہ خبردار مبالہ نہ کرنا چل جاؤ گے کیا بات ہوئی اللہ جینا تین کتاب یار فون کما یار فون اب نہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق سمجھتے تھے جانتے تھے اس طرح جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے مانا اس لیے نہیں اس لیے نہیں کہ پھر وہ چودھرائی یہ کہتے تھے کہ رومی حکومت جو وظیفہ دیتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے یار پونا اب یہ نہیں کہا یار پونا آبا جیسے اپنے باپوں کو پہچانتے ہیں یہ تشبیح نہیں دی تشبیح دی جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں یہ تشبیح بلیغ ہے کیا مطلب بچے کو انسان بچپن سے دیکھ کر چودہ پندرہ سال تک اور اس کے بعد تک دیکھتے ہی رہتا ہے اس کے کے جسم ہر حصہ کو دیکھتا ہے ہر طرح دیکھتا ہے کبھی نہلا رہا ہے کبھی ڈاکٹر کے پاس ہے اس کی مکمل باپ کو اپنے بچے کی پتہ ہوتی ہے بچے کو اپنے باپ کی تمام وضاقت نہیں پتہ ہوتی یہ تصویر بلی ہے اس پہ ایک تفسیر اگرچہ مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ یار کہ یہ ضمیر جو ہے کتاب قرآن مجید کی طرف ہے لیکن وہ تفسیر نہیں مشبہ بھی اور مشبہ میں مناسبت ضروری ہے اب ناہم میں تو مشبہ بھی بھی مشبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان مراد ہونا چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے لیکن خسارے میں ہو گئے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بعض جو سلیم الفطرت لوگ تھے جس میں عبداللہ سلام بھی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور زید بن سانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زید وہ ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے اور پورے قرآن میں صرف ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا ذکر ہے اور کسی صحابی کا نام نہیں ہے ویسے اشارے کے نائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بڑی صحابت کی بات ہے قرآن میں جن کی صحابی کا نام آیا زید بن ہارسا اور ہے اور زید بن دسنا اور ہیں یہ زید بن سانا رضی اللہ تعالیٰ اور ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نشانیوں سے پہچانا مجلس میں آتے تھے یہ نشانی بھی پوری ہو گئی کی آج یہ بھی پوری ہو گئی آج یہ بھی پوری ہو گئی تو کہتے تھے ایک نشانی پوری نہیں ہوئی کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تورایت میں کہ آپ کی شفقت آپ کے غصے پر غالب رہے گی تو پھر ایک دن انہوں نے تھوڑی سی بل لچاتے ہوئے بے ادبی کوئی لین دین کیا تو بعض صاحب اکرام دراز ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں ایسی کیا بات ہے تو وہ فوراً چمٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میری وہ آج نشانی بھی پوری ہو گئی کہ جو میں ایک عرصے تک دیکھنا چاہتا تھا لیکن نہیں ایسی کوئی نو بتائی کہ آپ کی آپ کے غصے پر غالب رہے گی تو یہ لوگ خسارے میں ہو رہے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر کسی کو آخرت کے جہان میں دونوں جگہ الاٹ ہیں جہنم بھی اس کا مقام ہے جنت بھی اس کا مقام ہے اگر اچھے کام کرے گا جنت والی جگہ اس کو مل جائے گی جہنم والی جگہ اس کی جہنمیوں کی وراثت کی طرف چلی جائے گی اور اگر برے کام کیے تو جہنم والی جگہ اس کو مل جائے گی تو جنت والی جگہ جو اس کی ہے وہ جنتیوں کی وراثت میں چلی جائے گی اللہ سمجھنا